کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے